جناب متعرف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے کہا آپ ہمارے سید یعنی سردار ہیں آپ نے فرمایا سید اور حقیقی سردار اللہ تبارک و تعالی ہے ہم نے کہا آپ ہمارے صاحب فضل و فضیلت اور صاحب جود و سخا ہیں تو آپ نے فرمایا تم اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو مگر کہیں شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے یعنی کہ کوئی ایسی بات کہہ گزرو جو میری شان کے مطابق نہ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھ